معذر حضرات علماء کرام آج بڑی مسرت ہو رہی ہے اور شادمانی ہو رہی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ حضرات کے ساتھ کچھ لمحے مجھے گزارنے کی توفیق نصیب فرمائی اللہ تعالیٰ ان لمحات کو قبول فرمائے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے تقریر تو عوامی میدان میں ہوا کرتی ہے علماء تو آپس میں مذاکرہ کیا کرتے ہیں اپنے پرانے سبق کو یاد کیا کرتے ہیں اور اس میں کوئی بڑا نہیں ہے چھوٹا نہیں ہے ہم تمام کے تمام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہونے کے ناطے آپس میں بھائی ہیں فرق یہ ہے کہ کوئی چھوٹا ہوگا کوئی بڑا ہوگا بس اتنا ہی فرق ہے بارش ہونے میں سب برابر ہیں کسی کی فراغت وہ چار سال پہلے کسی کی فراغت سات آٹھ سال پہلے کسی کی فراغت ابھی حال میں بس اتنا ہی فرق ہے نفس وارث بارش ہونے میں اور روحانی اولاد ہونے میں اس میں کوئی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے بہرحال ہر ایک کے اپنے کچھ تجربے ہوتے ہیں اور کچھ اس کی خاص دیکھی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں گھر میں بڑے ہوتے ہیں بچہ بھی ہوتا ہے بچہ زو جاتا ہے پارک جاتا ہے خاص چیزیں دیکھ کر آتا ہے جس کو دادا نہیں دیکھا ہوا رہتا اور باپ دیکھا ہوا نہیں رہتا تو بچے کے زو کے دیکھنے سے اور خاص چیزوں کے دیکھنے سے دادا سے بڑھ گئی نہیں اس کی عمر تو ایسے ہی دو ایک چیزیں ہیں کچھ عرض و معروض کرنی ہے امید کے اخلاص کے ساتھ آپ اس پر توجہ فرمائیں گے تاکہ دنیا میں اور آخرت میں اللہ کے مواخذے سے ہم بچ سکیں اللہ کی پکڑ سے ہم بچ سکیں یہی سب سے بڑا اب اس وقت کا اہم مسئلہ ہے حضرات حفاظ کرام اور علماء کرام یہ عام لوگوں میں سے نہیں ہیں سب سے اونچا مقام کائنات میں اس وقت یہی علماء کرام اور حفاظ کا ہے بڑی خطرناک قسم کی ذمہ داری ہے ابھی آپ نے حال میں سنا منگلور کے اندر ایک پائلٹ نے خطا ہوئی بھول ہوئی یا مشین کی خرابی تھی ایک سیکنڈ کے سمو حصے میں سینکڑوں جانیں چلی گئیں جان چلی جائے کوئی بات نہیں اگر ایمان چلایا جائے تو ہمیشہ کی زندگی میں اس کی تباہی اور بربادی ہے جان جانے سے کچھ نہیں ہوتا اگر مسلمان ہے تو شہید ہو جائے گا من قطلا دون مالی ہی فہوا شہید من قطلا دون نفسی ہی فہوا شہید اپنے نفس کا دفاع کرتے ہوئے کوئی مر گیا تو شریعت کہتی ہے کہ وہ شہید ہے اپنے مال کو بچاتے ہوئے مر گیا تو شریعت کہتی ہے کہ وہ شہید ہے اپنی بیوی بچوں اور عورتوں کے آبرو کو بچاتے ہوئے مر گیا تو شریعت کہتی ہے وہ شہید ہے ایمان اگر نکل جائے تو قرآن کہتا ہے یا یادین آمنو میئر من کم اندین ہی فیمت و ہوا کافر ان سعودائی کا حبی تک آمانوں ان کے سائنسدانوں کی غلطی سے جان جا سکتی ہے بلڈنگیں گر سکتی ہیں پل گر سکتا ہے اور ہماری ذرا سی غلطی اور ہماری ذرا سی بھول سے پل سرات پر قدم چونک سکتے ہیں عرش کا سائے سے انسان محروم ہو سکتا ہے ان کی محرومی جتنے لوگ ہماری وجہ سے محروم ہوں گے عرش کے سائے سے جتنے لوگ محروم ہوں گے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے یہ تو مصیبت یہ ہے کہ اگر صرف محروم کر دیتے اپنا عذاب آپ پا لیتے یہ بھی بہت بڑی چیز تھی عذاب کوئی معمولی چیز نہیں ہے خواجہ طالب کے جہنم کی آگ کی جوتیاں پہنائی جاتی ہیں دماغ کا تھا اپنی نماز اپنی کوتاہیاں اپنی زندگی کے اندر جو مصیبتیں ہیں اور جو گناہ ہیں اگر ان پر مواخذہ ہو جائے اللہ کی قسم سوائے اللہ کی رحمت کے اور اللہ کے فضل و کرم کے ہم نہیں بچ سکتے یہ جائے کہ ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہمارے کندھوں پر دوہرا بوجھ ہے جہاز کا جو پائلٹ ہوتا ہے خود اس کو اپنی منزل تک جانا ہوتا ہے اور دو سو ڈھائی سو مسافروں کو بھی لے جانا پڑتا ہے مختوی کی نماز تنہا نماز ہے میری نماز میرے پیچھے پانچ ہزار پڑھے ایک لاکھ پڑھے سوا لاکھ پڑھے اپنی نماز کے ساتھ سوا لاکھ افراد کا بوجھ میرے کاندھے پر ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کیا واقعہ پیش نہیں آیا ایک لڑکا گیند سے کھیل رہا تھا حضرت نے فرمایا کہ بھائی ذرا سمبلو کہیں کیچڑ ہے اور پسلن ہے تم پسل نہ جاؤ گے اب اٹھا وہ سملا اور کہنے لگا چچا جان سوچ کر بات کیجیے کہ میرے گرنے سے تنہا گروں گا میں اور آپ کے گرنے سے عالم گر جائے گا بہت بڑی ذمہ داری ہے معاف کیجیے گا کہ ہم اپنی ذمہ داری کو فراموش کر بیٹھے ہیں ہم ہمیں کوئی آج یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ چڑیا کو روزی دینے والا بھی ہمیں دے رہا ہے شام کو روزی دینے والا ہمیں دے رہا ہے خنزیر کو دینے والا ہمیں دے رہا ہے کتے کو دینے والا ہمیں دے رہا ہے میری حالت یہ ہے کہ میں ایک مسجد میں امامت کرتا ہوں اور اگر کوئی کہے کہ پانچ سو روپے زیادہ دوسری مسجد میں ہیں مکان عالی شان ہے اور وہاں پر جو اس قسم کی فیسلٹی میں کود کر بھاگ جاؤں گا اب جو ہمیں بتایا گیا ان اللہ حبر رضا قزل قوت المتین اب ہمیں جو کہا گیا نہ ہم قسم نہ بئی بین معیشتوں فی الحیات دنیا یہ سبق کہا گیا آج ہم کس کے پیچھے جا رہے ہیں اور یہ واضح ثبوت ہے آپ یہ نہ کہیے کہ آیا کوئی بنگلور کا لونڈا اور جو ہے الٹی سیدھی ہانگ کر چلا گیا ہمارے فضائل ہمارے مراتب ہمارے مناقب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم وارث ہیں یہ خوبیاں بیان کرنے کے بجائے ہمیں تھوک کر چلا گیا اللہ کی قسم ہر فتنہ اس وقت بام عروج پر ہے انگریزی فتنہ عیسائی فتنہ یورپی فتنہ امریکی فتنہ قرآن کے لائن سے حدیث کے لائن سے انٹرنیٹ کے لائن سے کون ذمہ دار ہے مجھے بتائیے کالجوں میں پڑھنے والے آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھنے والے برطانیہ کی یونیورسٹی میں پڑھنے والے کانوینٹوں میں پڑھنے والے کون ذمہ کس نے ذمہ داری لی تھی ٹھیکہ کس نے لیا تھا نبی کے بارش ان کو کہا جاتا ہے نبی کے بارش ہم کو کہا جاتا ہے پہرے دار کس کو بنایا گیا اس مدرسے کا اس مسجد کا آپ نے کسی کو پہرے دار بنایا ایک مرتبہ ایک بلب چلا گیا پین چلا گیا ٹھیک ہے بھائی ہم اس کو کہہ دیں گے وارننگ دے دیں گے بھیا ذرا دیکھ لینا کہ بھائی بلب چلا گیا پین چلا گیا پھر دوسری رات دیکھا جنریٹر چلا گیا تیسری رات دیکھا آن لیفر چلا گیا کیا کہیں گے آپ کہیں گے کہ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا کون سے راستے سے کتنا نہیں آ رہا ہے مجھے بتائیے آپ مجھے بتائیے آپ اور علماء جمع علماء جو ہے زمانے کے نہج میں بہ کر زمانے سے کمپرومائز کرنے کے لیے نہیں پیدا ہوا عالم پیدا نہیں ہوا ٹکر لینے کے لیے پیدا ہو وہ یہ فکر نہ کرے میں تنہا ہو جاؤں گا قوم سے بچھڑ جاؤں گا میرے محلے سے میری مسجد کی کمیٹی سے میرے ملک والوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تائف میں تنہا نہیں تھے مکئی مکرمہ سے آپ کو نہیں نکالا گیا حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخار بخارا سے جب نکلے تو تنہا نہیں تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیل میں گئے تو تنہا نہیں تھے امام احمد حمل رحمۃ اللہ علیہ پٹ رہے تھے کتنے لوگ آپ کے حامی بھرنے والے تھے سب کہہ رہے تھے حضرت تم حق پر ہو جو کچھ کہہ رہے ہو سچ ہو لیکن اس وقت یہ کام کر لینا چاہیے ان فتنوں کا ابھرنا اور بام عروج پر آنا مثال کے طور پر ایک بات کہتا ہوں پردہ ہے برقع برقع تو آیا ہم برقعے کے تعلق سے حجاب کے تعلق سے تقریریں کرتے ہیں لچھے دار تقریریں کرتے ہیں اور جب فرانس میں اور یورپی ممالک کے اندر پردے پر جو ہے جرمانہ لگنے لگا اور شدت کے ساتھ ہم اس کی فضیلت بیان کریں گے اس برقعے کے ساتھ کتنا آیا ہے آپ کو معلوم یہ برقع برقع نہیں رہا یہ برقع نئیٹی ہو گیا ہے بلکہ ایک نئیٹی وہ کام نہیں کرتی جو برقع اپنا کام اس لیے کہ نئیٹی نئیٹی کی نیت سے پہنی جاتی ہے اپنے شوہر کے لیے اس کے شہواتی اور جذبات کو ابھارنے کے لیے ایک اور نیٹی کا استعمال کرتی ہے میں کھلے ہوئے الفاظ استعمال کر رہا ہوں لیکن برقعے کا استعمال اس مقصد کے لیے نہیں ہے برقع تو حجاب کے لیے جسم کو ڈھانکنے کے لیے ایسی ساخت کے اندر بنایا گیا کہ جسم کی ساری بناوٹ اگر ایک ماہر ٹیلر اور درزی ہو تو بغیر دیکھے کہ برقع پہنی ہوئی مسلمان عورت کو اس کا نام بتا سکتا ہے اس کی کمر کا ناپ یہ ہے اس کے سینے کا ناپ یہ ہے اس کا جو ہے پاخانے کی جگہ کا ناپ یہ ہے اس کی پنڈلیوں کا ناپ یہ ہے ایک اور دوسرا اس کے اوپر اتنے قیمتی کنکر لگنے لگے چمکی کا کام آنے لگا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے ہماری نگاہیں صرف پردہ اور بے پردگی پر آ کر رک جاتی ہیں اس پردے کے ساتھ اب مصیبت یہ ہے کہ ہم جس زمانے کے اندر سانس لے رہے ہیں یہ زمانہ وہ ہے جو حق کا علم لے کر حق کا جھنڈا لے کر کتنا بپا کر رہا ہے پہلے ابو جہل آتا تھا ابو لہب آتا تھا کفر کفر کی شکل میں آتا منافقت عبداللہ ابن ابئی ابن سلول کی شکل میں آتی پتہ نہیں لگتا کون امام والا کب لوتی کام کر بیٹھے زنا کر بیٹھے چندہ ہڑپ کر بیٹھے کون عیسائی کا نمائندہ کون قادیانی کا نمائندہ یہ اللہ کو معلوم بڑی خطرناک ذمہ داری ہے یہ ذمہ داری نہ نبھانے کی وجہ سے ہر فتنا بام عروج پر ہے ریلوے دیکھ لیں آپ رضا خانیت دیکھ لیں آپ قادیانیت ہم کرتے کیا ہیں وقتی طور پر جب وہ لوگ متحرک ہوتے ہیں کسی گاؤں پر حملہ آور ہوتے ہیں دو تین گھرانے مرتب ہو گئے رد قادیانیت کے دو تین جلسے ہم نے کیے اور ہم نے سمجھا کہ اس کا زکات اس کا حق ادا ہو گیا اور خاموش بیٹھ گئے قادیانی خاموش ہے اس وقت برابر اپنا کام کر رہے ہیں رضا خانی خاموش ہیں برابر اپنا کام کر رہے ہیں بریل بھی خاموش ہیں اپنا کام کر رہے ہیں غیر مقلدوں کی بنگلور کے اندر صرف ایک مسجد تھی اب تقریباً لگتا ہے کہ پینتیس مسجدیں ہو گئی پینتیس مسجدیں ہو گئی کیا کر رہے ہیں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں نہ اپنے مسلک کا دفاع کر رہے ہیں نہ مذہب اسلام کا دفاع کر رہے ہیں اب یہ کہ اب ہمارا کام یہ کہ دنیا نے جس چیز کو آمنا صدقنا کہا لگ رہا ہے کہ علماء کی زبانیں وہ زبانیں بولنے لگیں تعصب آ گیا ہے ہم نے مسلک پرستی جماعت پرستی فرقہ پرستی علماء پرستی میں اسد مدنی رحمت اللہ علیہ کا ماننے والا ایک بات ان کے خلاف سننے کے لیے تیار نہیں ایک صاحب نے آ کر کہا ارے حضرت مرحوم وغیرہ ان کی بات نہیں کہیں گے رشد صاحب مدنی ان کے بھائی ہیں ایک صاحب نے آ کر کہا حضرت ان کے جلسے میں اسلامی معاشرہ کی ویڈیو گرافی ہو رہی تھی اب میں چونکہ حضرت کا شاگرد اور حضرت کا خاص آدمی میرے آستین چڑھا لیا آنکھیں غزبناک ہو گئی دیدے لا کیا کہتا میرے حضرت کے بارے میں تعصب کا چشمہ نکالیں آپ کہیں کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے اگر اس کو ہمارا باپ بھی کرتا ہو ہمارا پیر و مرشد کرتا ہو آپ بدلنے لگیں گے احکامات کل آپ کے لیے بڑی مشکلات ہوں گی غلطی کو تسلیم کیجیے گا غلطی کو مانیے ہاں بھائی ویڈیو گرافی حرام ہے بڑے لوگ ہیں اگر انہوں نے کیا ہے تو شاید ان کے پاس کوئی جواب ہوگا میرے پاس کوئی جواب نہیں اور نہ ہی میں اس گناہ کبیرہ کی وکالت کرتا ہوں میں صاف کہتا ہوں یہ بخاری کی روایت ہے کہ کلو مصدر حرام ہر تصویر کشی حرام ہے اور قیامت کے دن کفر و شر کے بعد سخت ناک عذاب تصویر کشی پر ہوگا میں تو صرف اتنا جانتا ہوں میں دیوبند کو نہیں جانتا میں بریلی کو نہیں جانتا بات ختم ہو گئی سامنے والا بھی خوش ہوتا ہے یہاں وہ بات نہیں جماعت والا جماعت میں لگا ہے سال لگا ہے چھ مہینے لگا اگر کوئی بات کہی جائے کہ ان لوگوں کا رشتہ خانخواہ سے جوڑا جائے علماء سے جوڑا جائے آستین چڑھا دیتے ہم لوگ آنکھ لال ہو جاتی ہے سب کو کہنا اب یہی بات تو بریلوی کہتے ہیں بریلوی لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ سب کو کہو خدا کو کہو رسول کو کہو امام محمد رضا خان کے بارے میں نہ کہو یہی بات تو جماعت اسلامی کہتے ہیں سب کو کہو مودودی کے بارے میں نہ کہو قادیانی یہی جھگڑا تو یہی ہے اور ہم وہی جھگڑا کرنے لگے ہمیں کیا ضرورت ہمیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت مولانا اشرف علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کی شان میں گستاخی کی فلاں کی وہ لوگ کچھ رٹے رٹائے جملے پیش کرتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ سامنے والا اگر سنجیدہ مزاج کا ہے اگر وہ سمجھنے کے لیے پوچھ رہا ہے تو میں سمجھا دیتا ہوں نہ بابا میرے اور آپ جیسا آدمی اگر رسول اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا تو آپ تو اتنے بڑے ولی ہیں کیسے کرے تیرے میرے سمجھنے میں جیسے کہ حضرت سے ایک آدمی نے آ کر پوچھا حضرت ذکر میں مزہ نہیں آتا اللہ اللہ کرنے میں مزہ نہیں آتا حضرت نے کیا جواب دیا تھا مزی میں مزہ آتا ہے مزی کسے کہتے ہیں مرد عورت سے ملے عزب تناسب سے جو چکناہٹ نکلتی ہے حضرت نے اس کہا اب یہ بات لا کر دیکھو حضرت ذکر کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ سامنے والا سمجھنے کے لیے ہے ہم اس کو سمجھا دیتے ہیں کہ بابا ذکر مزے کے لیے ہے وہ تو دل میں خوف خدا پیدا کرنے کے لیے جنت کی طلب کے لیے مزہ ڈھونڈنا ہو تو عورت کے گود میں ڈھونڈو یہ حضرت نے کہا ہے اگر اس کی سمجھ میں آ جاتی ہے بات نہیں تو ہم کہتے ہیں دیکھو بھائی ہم تو اللہ پر اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے اشرف علی پر ایمان نہیں لائے ہم اگر اشرف علی نے یہ بات غلط کہی تو قبر میں بھگتے گا تو وہ آدمی مطمئن ہو جاتا ہے ہمیں کیا ضرورت طرفداری کر ہم وکیل ہیں اشرف علی تانوی کے ہم قاسم نانوتوی کے ہم ضد کر کر کر سامنے والے کو کٹر مخالف بنا رہے ہیں ہم لوگ جماعت کے تعلق سے ایک جگہ جو ہے ایک جگہ ہم بیان میں گئے تھے مسجد جیسے یہاں ہو رہا بیان مسجد کے سہن میں جماعت ہے سو رہی ہے سمجھ گئے تو ہم نے کہا کہ بھائی آپ لوگ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں اب یہ بات جو ہو رہی ہے کوئی خادیانی تو نہیں کہہ رہا کوئی بریلوی رضاخانی تو نہیں کہہ رہا ہے ماننے کے لیے تیار نہیں صاحب نے کہا ٹھیک ہے آپ کا سونا بھی عبادت ہم کیا کہہ سکتے ہیں بھائی کیا کہہ سکتے ہیں بتائیے اب وہ عالم طرفداری کرنے لگے کہنے لگے نہیں اب وہ دلائل دینے لگے وہ سفر میں تھکے ہوئے ایسے ہی بالکل جیسے یہاں ہے نا منظر مسجد کے احاطے کے اندر بیان ہے مسجد میں جماعت ہے اور عشاء کے بعد سوئے ہوئے ہیں میں نے کہا کہ کل تم اثر کے بعد فجر کے بعد کھڑے ہو کر یہ کہو گے بھائیو بزرگ دوستو قریب ہو جو اللہ اور رسول کی بات ہے کوئی کٹھل اور کوئی ضدی ہٹ درمی کھڑا ہو جائے اور یہ کہنے لگے کل جو بات ہو رہی تھی کیا وید اور دھرم کی بات ہو رہی تم جو یہ کہہ رہے اللہ رسول کی بات ہوگی کیا جواب ہے بتائیے ہٹ دھرمی کو نکالیے ضد کو نکالیے تعصب کو نکالیے حالات کے اوپر دھڑکتی نفس پر اپنا جو ہے آپ جو ہے اپنا ہاتھ رکھیے گا قوم کی حالت پر نگاہ رکھیے گا اور میں خطیب ہوں سمجھ گئے تقریباً انیس سو چوراسی سے ممبر و محراب کو سنبھالے ہوئے ہوں میں اپنا محاسبہ بتاتا ہوں نماز کا بیان آیا حج کا بیان آیا ذکر کا بیان آیا پڑوسی کے حقوق آئے مسجد کے آداب آئے علماء سب آیا لیکن کبھی جو ہے ہم نے کتاب الجہاد ہے یا نہیں حدیث میں ہمیں ڈر ہے صاحب امریکہ نے وہ دہشت بٹھا رکھی ہے کہ جہاد دہشت گردی کا دوسرا نام ہے اور ہم نے اس کو تسلیم کر لیا مانوی طور پر یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے یہاں رنوان کا بیان ہے یہ اس پر بیان نہیں ہے کتاب المغادی نہیں پڑھایا گیا ہمیں کتاب الجہاد نہیں پڑھایا گیا بدر کا باب نہیں پڑھایا گیا احد کا باب نہیں پڑھا کیوں نہیں تذکرہ کرتے آپ اس لیے کہ یہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے اور اس نے عالم کے اندر اس جھوٹ کو اتنی سختی کے ساتھ کہا کہ علماء اس لپیٹے میں آ گئے اور اتنا احساس کمتری کا شکار ہوئے کہ اپنا ڈیفنس کرنا پڑا کہ اسلام دہشت گردی کا مخالف ہے مخالف دہشت کیوں اتنی احساس کمتری میں اگر یہاں پر اسلحی معاشرہ کے جلسے کے بجائے ایک جلسہ میں یہ کروں کہ میں مرد ہوں میں عورت نہیں ہوں سب ہنسیں گے کھلکھلا کر یہ کوئی جلسہ ہے حضرت کرنے کا اسلام کے امن پسندی کے بارے میں اسلام کے حکومت اور بھائی چارگی کے بارے میں اگر کسی کتے کے زبان ہو جانور احیوان کی زبان ہو وہ بھی قرار کرے یہ احساس کمتری ہے کہ بار بار یہ کہنا کہ نہیں ہم دہشت گرد نہیں ہیں ہم امن پسند ارے ہم تھے کہاں بلکہ میں کہتا ہوں کہ ہمیں تو بزدلی کا آواز دینا چاہیے قرآن کے مقابلے میں جھوٹا قرآن لایا گیا حدیث کے مقابلے میں ستر ہزار ویب سائٹ ہیں انٹرنیٹ کے اندر ستر ہزار ویب سائٹ ہیں انٹرنیٹ کے اندر ہم تو ہمیں بزدلی کا اوارڈ دینا چاہیے کہ ہم اپنے ٹیوشنوں میں لگے ہوئے ہیں قرآن خانیوں میں لگے ہوئے ہیں مکاتب میں لگے ہوئے ہیں اپنے تنخواہوں میں لگے ہوئے ہیں الحمدللہ بہت بڑا طبقہ کام کر رہا ہے جس سے اسلام باقی ہے مداری زندہ ہیں مساجد کے اندر نورانیت ہے ہم عام بات نہیں کہہ رہے عمومی طور پر یہ بات ہو رہی ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پہلے کے مقابلے میں مدارس زیادہ لیکن پہلے کے مقابلے میں فتنے بھی لاکھوں اور کروڑوں کتنے ہیں مشرق میں مغرب میں شمال میں جنوب میں مدارس ہیں ہم جانتے ہیں بنگلور کے اندر کئی ایسے مدرسے ظاہری اعتبار سے دیوبندی مکتب فکر قاسمیت کا لیبل باطنی اعتبار سے یہ ہے کہ قادیانت کی تعلیم عیسائیت کی تعلیم آپ بتائیے بہت سخت ضرورت ہے وقت کے حالات کی نفس پر ہماری انگلیاں ہوں فتنے پہلے فتنوں کی شکل میں آتے تھے برائیاں خبائش کی شکل میں آتے تھے اب فتنے فرشتوں کی شکل میں آ رہے ہیں بہت مشکل ہے پہچاننا مصیبت تو یہ ہے کہ میں نے کہا کہ ہم اگر ہمیں ستر سالہ زندگی اللہ دیتا ہے پچاس سالہ زندگی اللہ دیتا ہے اس کا جواب ہی کافی اس کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے گھاس کا تنگا اٹھا کر رویا کرتے تھے اے اللہ مجھے گھاس بنا دیا ہوتا اے اللہ مجھے چڑیا بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ میں جو کئی برس رہی اور آپ کی ازواج متحرات میں پسندیدہ بیوی رہی ان کی یہ حالت ہی کہ چڑیا کو دیکھ کر کہتی اللہ مجھے کتنا سخت حساب و کتاب ہوگا ایسے ماحول کے اندر اپنا حساب و کتاب چھوڑ کر وہاں یہ کہنے لگے انا تانا سعد انا وقوبرا انا سبیلا ہم نے تو ان کی بات مانی آئے اللہ یہ تو مدرسے کے ذمہ دار تھے محتمین تھے امام صاحب تھے خطیب تھے یہ نازم آلہ تھے انا تانا سعدت انا وقوبرا انا فاضل ان کے کہنے پر ہمارے گھر میں پاتیا ہوتا رہا یہ دیکھتے رہے ٹی وی چلتی تھی دیکھتے رہے پاتیا ہوتا تھا دیکھتے تھے اب انہوں نے سوچا کہ اگر ان سے کہیں تو لڑائی کون بول لے صاحب ان کی خبر کی جھڑتی تو یہ کہیں گے قیامت کے دن ربنا آتی ہی نہیں میرا الزاب اے اللہ ان کو دگنا عذاب دے ایک گنا کرنے کا اور ایک ہمیں نہ بتانے کا یہ بہت حساس معاملہ ہے نازک ذمہ داری ہے حضرات فتنے بارش کے قطرے کم ہیں اس سے زیادہ ہیں دھوپ کی کرنیں کم ہیں اس سے زیادہ فتنے ہیں ماں کے پیٹ کے اندر لکھ دیا گیا ہے ایک دانے کو کوئی بڑھا نہیں سکتا ایک دانے کو کوئی گھٹا نہیں سکتا یہ ہمارا ایمان ہے پوری دنیا کی طاقت ملٹری مل کر ہمارے دودھ کے قطرے کو کم کرنا چاہے وہ کم نہیں کر سکتے یہ تو ملتا رہے گا ہمارے ساتھ واقعہ پیش آیا کیونکہ علماء کی مجلس ہے انیس سو چوراسی میں آئے چھ مہینے میں کسی مجلس سے نکالے گئے نو مہینے میں کسی مجلس سے نکالے گئے روتے تھے ایک وقت ایسا آیا میں آپ کو بتاتا ہوں سٹی مارکیٹ ہے جہاں پر جامع مسجد ہے بنگلور کی وہاں پر ایک مٹن مارکیٹ ہے مرغ کا مارکیٹ ہے وہاں ایک قریشی مسجد ہے فرسٹ فلور پر ہے ہم بتاتے ہیں مطلب یہ کوئی قربانی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تائف کی قربانی کے سامنے شیب ابھی تک وہ تو اس کے ذرے کو نہیں لگ سکتے ہم بتا رہے ہیں کہ حالات کیا آتے ہیں جب آپ حق پر چلیں گے زینا ہے وہاں پر اس زینے پر تین مہینے تک گھر کا ساز و سامان پڑا رہا بیوی کسی اور طرف بچے کہیں اور طرف ہم کہیں اور کھا رہے ہیں حالات آتے ہیں اٹک پٹک ہوتی ہے پھر لگڑا جاتا ہے کچلا جاتا ہے چھانٹا جاتا ہے الحمدللہ اس وقت ہمیں ایک ایسی مسجد ملی کہ اس مسجد کے پلیٹ فارم سے دنیا کے ایک سو گیارہ ممالک کے سٹی کے اندر ہندوستان چھوڑ کر بر وقت جمعہ ڈائریکٹ جو ہے لائیو بیان ہوتا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے یہ صبر نہ کرتے اگر اس وقت ہم قدم کو پیچھے اٹھا لیتے چاند رات آتی لوگ رمضان کی خوشیاں مناتے شیواجی نگر پنشن محلہ ایک علاقہ ہے پولیس کی وین کھڑی رہتی وہ کہتے کہ نماز مت پڑا یہ کہتے دشمن آ تھی لڑائی تھا جھگڑا تھا اب ابو جہل سیکرٹری بن کر مسجد میں گھسا ہوا ابو لہب متولی بن کر گھسا ہوا ہے ان سے فائٹ کرنا پڑے گا تنخواہ کے لیے نہیں حق کے لیے کریں گے دو چار مرتبہ ایسی صبر کچھ حالتیں آئیں گی پھر اس کے بعد دیکھیں گے آپ کہ ورائی تنہا سید خلون فی دین اللہ ہی افواجہ اب دیکھیے بنگلور کے اندر اگر کسی اندھے سے پوچھا جائے کسی آٹو ڈرائیور سے پوچھا جائے وہ کون سی مسجد ہے جو سب سے پہلے لوگ جانا شروع ہوتے ہیں پر ہوتے ہیں اندھا بھی کہے گا آٹو ڈرائیور بھی کہے گا کہ فلاں جگہ کی مسجد ہے یہ حالات آئے حالات پر ثابت قدمی سے ہم رہے ایک بہت خطرناک خون کے آنسر ہونے کے حالات چیخ چلانے کے حالات آئے بہت صبر کیا اور بہت جو ہے اسے جو ہے آگے تک لے کر گئے تو آج اس مقام پر ہیں الحمدللہ کہ ابھی پچھلے ہفتے لکھنؤ ہو کر آئے علماء کا گڑھ ہے جانتے ہیں کہ ایک وقت وہ تھا کہ کرناٹک کی سرزمین کے اندر علماء کو باہر سے بلایا کرتے تھے اب دیکھیے کہ آپ حضرات کی دعائیں ہیں بزرگوں کی توجہات کی برکت ہے کہ لکھنؤ جیسے علاقے میں جھارکھنڈ جیسے علاقے میں بہار جیسے علاقے میں اب جو ہے بلایا جاتا ہے یہ بس یہ ہے کہ ثابت قدمی ہے اور استقلال ہے صبر ہے تو اللہ اس کے نتائج مرتب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالی ہمیں ثابت قدمی نصیب فرمائے اور اخلاص کے ساتھ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 سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا قابل احترام حضرات علماء کرام معزز سامعین الزام اور عفت مب خواتین اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنے دین اسلام کی نسبت سے جمع فرمایا اللہ ہمارے جمع ہونے کو کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائیں دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائیں معزز حضرات الحمدللہ مرد حضرات کی ضیافت تو کل ہو چکی ہے آج اصل جو خطاب ہے وہ ہماری ماں اور بہنوں اور امت کی بیٹیوں سے ہے الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی کہ مرد حضرات کے جلسے کے ساتھ خاص اہتمام کیا گیا خواتین کو جوڑنے کا اس لیے کہ اکثر و بیشتر یہ ہماری مائیں اور بہنیں جلسوں سے اور دینی باتوں سے محروم رہتی ہیں ہمیں جمعہ ملتا ہے شب برات ملتی ہے رمضان کے بیانات ملتے ہیں میلاد سیرت پاک اصلاح معاشرہ کا جلسہ ملتا ہے کوئی بزرگ تشریف لے آتے ہیں ان کی مجلس ملتی ہے یہ بیچاریاں صبح سے لے کر شام تک جینا جینا جینا یا تو کچن میں رہتی ہیں یا ٹی وی کے سامنے رہتی ہیں اور فاضل وقت مل جائے اڑوس پڑوس کی عورتوں کے ساتھ غیبتیں شکویں شکایتیں بس اس کے علاوہ اور کوئی بیچاری کا کام نہیں قصور اس ماں کا نہیں ہے قصور امت کی اس بیٹی اور بہن کا نہیں ہے قصور ہمارا ہے کہ امت کی اس عظیم الشان شہزادی کو اور امت مسلمہ کے ایک عظیم شان سرمایہ کو ہم نے کچن کے حوالے کر دیا ہم نے ٹی وی کے حوالے کر دیا عورت خود بازار جا کر ٹی وی نہیں لائی تھی مرد لا کر دیا کہ دیکھو تم اپنی زندگی برباد کرو اپنی اولاد کی زندگی برباد کرو اپنی آخرت کی زندگی برباد کرو اس نے فرمائش بیچاری نہیں کی تھی آپ جس دھارے پر چلاتے جس لائن پر چلاتے تو جب آپ نے چلایا یہی عورت رابعہ بصریہ بنی آپ نے چلایا یہی عورت امام بخاری کی اماں بنی آپ نے چلایا یہی عورت خواجہ اجمیری کی ماں بنی آپ نے چلایا یہی عورت نظام الدین اولیاء کی والدہ بنی آپ نے چلایا یہی عورت قاسم نانوی کی بیوی بنی آپ نے چلایا یہی عورت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے اہل خانہ بنی اور آپ نے اس کو استعمال کیا تو یہ عورت رنڈی خانہ آ گئی آپ نے اس کو استعمال کیا یہ عورت بازاروں میں آ گئی آپ نے اس کو گھر سے نکالا یہ عورت اشتہار میں آ گئی آپ نے اس کو نکالا یہ گانے میں آ گئی یہ ڈرامے میں آ گئی یہ کلب میں آ گئی یہ ڈانس کی محفل میں آ گئی اس کا کوئی قصور نہیں ہے سرور ق آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب دنیا متا یہ دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے آم ہے کھا لو سیب ہے کھا لو انگور ہے کھا لو مزے لو اللہ کا شکر ادا کرو اب دنیا متا وخیر متا اس دنیا المرت الصالحہ سب سے بہترین چیز کشمیر کی نعمتوں سے کنیا کماری کی نعمتوں سے سمندر سے چاند اللہ کی مخلوق ستارے اللہ کی مخلوق سورج اللہ کی مخلوق پھول اللہ کی بخلو سب سے بہترین المرت الصالحہ آقا نے فرمایا کہ نیک عورت کائنات میں سب سے قیمتی اثاثہ ہے میری ماں میری بہن تیرے حسن کے سامنے تیرے جمال کے سامنے تیری خوبصورتی کے سامنے اور تیرے نعمت ہونے کے سامنے دنیا کی تمام نعمتیں ہیچ ہیں دنیا کی تمام نعمتیں بیکار ہیں میری ماں اللہ نے تجھے وہ عزت دی ہے اللہ نے تجھے وہ مقام دیا ہے تو جس حالت میں رہے تیرا مقام اونچا ہے بیٹی بن کر رہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس ماں باپ کی تین بیٹیاں ہوں گی وہ اپنے ماں باپ کی انگلیاں پکڑ کر جنت میں پہنچائے گی یہ بیٹا تو بیوی کا غلام ہو گیا یہ بیٹا کارخانے کا غلام ہو گیا جس ماں نے اس کو جنا تھا جس باپ نے اس کے لیے محنت و مشقت کر کر کالج کا یونیورسٹی کا ڈونیشن دیا تھا جب اس نے شادی کی اپنی لیلا سے اپنی لور سے اپنی محبوبہ سے تقاضا یہ آیا میں بڈھی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی ماں یہ بیٹا نا پربان نکلا لیکن حدیث ہے تیرے بارے میں کہ تو اپنی ماں کو جنت میں لے جائے گی اپنے باپ کو جنت میں لے جائے گی بیٹی بن کر صحابی نے پوچھا اگر کسی کے دو بیٹیاں ہوں آخا نے فرمایا دو بیٹیاں جنت میں لے جائیں گی صحابی آگے بڑھے پوچھا اگر ایک بیٹی ہو آخا نے فرمایا اس کو بھی وہ جنت میں لے جائے گی صاحب کرام بڑے ہوشیار تھے میری ماں ایک صحابی نے پوچھا اگر کسی کا حمل گر گیا اور اللہ کے یہاں وہ حمل لڑکی کا ہو پیدا بھی نہیں ہوئی تھی ماں تیرا مقام تیرا درجہ اللہ کے یہاں ہے کتنا ہے کہ فرمایا جس عورت کا حمل گرا اور اللہ کے یہاں مقدر تھا کہ وہ بچی بننا یہ گرا ہوا حمل اپنے ماں باپ کو پکڑ کر جنت میں لے جائے گا ماں تیرا کتنا اونچا مقام ہے بیٹی بنے ماں باپ کو جنت میں لے جائے بہن بنے بھائی کے جنت کا وسیلہ بنے بیوی بنے حدیث پاک میں آتا ہے منی بسر لرج تم میرے کا کوئی شادی کرنا اگر چاہے اور شادی کی طاقت ہو شادی کر لے وہ نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے وہ شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے وہ آدھا ایمان اس کا مکمل ہوتا ہے ماں جب تو بیوی بن کر میری بیٹی امت کی بیوی بن کر اگر کسی کی زوجیت کے اندر جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے آدھے ایمان کو مکمل کر دیں ساری زندگی حج کرتا رہا ساری زندگی عمرہ کرتا رہا ساری زندگی دن کو روزہ رکھتا رہا رات کو نفل پڑھتا رہا مسجدیں تعمیر کرتا رہا مدرسے بناتا رہا یتیم خانے بناتا رہا صدقہ کرتا رہا خیرات کرتا رہا سب کرنے پر کیا ہوا آدھی روٹی آدھا ایمان ماں میری امت کی بیٹی امت کی بہن تو بیوی بن کر اس کی نکاح میں گئی میرے آقا نے فرمایا اب اس کا آدھا ایمان مکمل ہوا کتنا اللہ نے تیرا مقام رکھا بیٹی ہو تو بھی تیری خوبی بہن ہو تو تیری خوبی بیوی ہو تو خوبی اور ماں کے تو کیا کہنے حدیث پاک میں آقا نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے ایک صحابی آئے فرمایا میں حج کرنا چاہتا ہوں جہاد میں جانا چاہتا ہوں آقا نے پوچھا تیری ماں زندی ہے فرمایا کہ ہاں زندی ہے جا ماں کی خدمت کر لے اللہ تجھے حج اور جہاد کا ثواب دے دے گا ماں تیرا مقام یہ ہے ایک ولی بن جائے غوث بن جائے کتب بن جائے پیران پیر بن جائے ماں جب تک راضی تجھے نہیں کرے گا اس وقت تک اس کا سجدہ ایک بارش زمین سے اوپر نہیں جائے گا اس کا ایک روپیہ ایک سکہ اللہ کے راستے میں قبول نہیں ہوگا تیرے قدموں تلے جنت ہے ماں وہ ماں ماں وہ جنت جسے طلب کرنے کے لیے ہمارے بزرگ راتوں رات رویا کرتے تھے تڑپا کرتے تھے ملکا کرتے تھے اللہ کے دربار میں جھولی پھیلایا کرتے تھے میری ماں اللہ نے تجھے ماں بنایا تیرے قدموں کے نیچے جنت تجھے رکھ دیا ماں تجھے غیروں نے اچک لیا ہے تجھے غیروں نے تباہ کر دیا ہے اس ٹیوی نے تیری زندگی کے اندر زہر بھون دیا ہے ماں تیرے اندر مال کی عادت پیدا ہو گئی مال کی محبت پیدا ہو گئی ماں دنیا کے کتوں کی طرف اپنی نگاہ نہ کرنا دنیا کے دولت کی پجاریوں کی طرف اپنی نگاہ نہ کرنا میری ماں تو اگر زندگی میں کامیابی چاہتی ہے آخرت میں کامیابی چاہتی ہے میری ماں عائشہ صدیقہ کی زندگی کو اپنانا حضرت فاطمہ کے دوپٹے کو اپنانا حضرت زینب حضرت ام کلثوم حضرت ام حامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات جو المؤمنین ہیں میری ماں ان کے طریقے کو تو اپنا لے دیکھ کہ تیری زندگی کے اندر کتنا نور آتا ہے جس گھر میں تو جائے گی میری ماں وہ گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا اور تو بدکار ہوگی فاسق ہوگی دین سے ہٹے گی حضرت عائشہ کے طریقے سے ہٹے گی حضرت فاطمہ کے طریقے سے ہٹے گی میری ماں وہ گھر جہنم کا نمونہ بن جائے گا مال کی آس نہ کر دولت کی آس نہ کر آج عورت کس لیے پیدا کی گئی میرا چہرہ خوبصورت بنے میرے چہرے پر جھر مقصد ہے زندگی صبح میں آئینت دوپہر میں آئینت شام میں آئینت بیوٹی پارلر کاسمیٹک پیرنڈولی اینڈ لولی صابن شام کو یہی ان کا ذکر ہے صبح سے لے کر شام تک میری ماں وہ چہرہ جو قبر کے اندر جسے کیڑے کھا لیں گے وہ آنکھیں جن کو حسین بنانے میں تو لگی ہے قبر میں جانے کے بعد ان آنکھوں کے پتلوں کی پانی کو سب سے پہلے قبر کے کیڑے چاٹ لیں گے میری ماں وہ بال بنانے کی فکر میں لگی ہے کتے اور گدھے کی دم کی طرح یہ بال اللہ تعالیٰ خبر کی مٹی کے اندر ملا دیں گے تو اگر دیندار بنے اللہ تجھے حور کا حسن دیں گے جنت کی حوریں تجھے دیکھ کر کہیں گی اے اللہ مجھے جنت کی حور کیوں بنایا مجھے دنیا کی مومن صاحب گزار عورت بنا دے دا ماں جنت کی عورتیں تجھ پر نثار ہیں جنت کی عورتیں تجھ پر فدا ہیں تو سدھر جا تو دین پر آ جا تو حضرت فاطمہ کے طریقے پر آ جا اپنے دل سے دنیا کی محبت نکال دے اپنے دل سے کپڑوں کی محبت نکال دے چپل میچنگ کے اور دوپٹہ میں کا پلا چیز میں کی مرد کو تو تکلیف دیتی ہے ماں حدیث پاک میں آتا ہے اگر میں اللہ کے بعد کسی کو کسی کے لیے سجدے کی اجازت دیتا سجدہ تو اللہ کو کرنا چاہیے اگر دو نمبر کا سجدہ ہوتا آخا نے فرمایا میں بیویوں کو حکم دیتا اپنے شوہروں کا سجدہ کیا کرے اتنا اتاف کرنا اتنا ان کا دل جیتنا میری امت کی بیٹی کہ جنت کی ہو رش کرنے لگے اگر تو ان کو ناراض کرے گی لکھ کر رکھ لے اللہ تیری عبادت کو قبول نہیں کرتے اللہ تیرے روزے کو قبول نہیں کرتے تیری عبادتوں کی قبولیت شوہر کی رضامندی میں ہے آخا نے یوں نہیں فرمایا کہ تم عبادت گزار بنو فرمایا اگر میں اللہ کے بعد کسی کو کسی کے لیے سجدے کی اجازت دیتا میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوندوں کے لیے سجدہ کیا کرے اب تو تنگ کرے اجی دیکھو فلا آدمی کیسے کماتا ہے اپنی بیوی کو نئے نئے کپڑے لا کر دیتا ہے پارکوں میں گھمانے لے جا ماں اس کی خبر کی جھڑتی وہ دے لے گا تیری خبر کی جھڑتی تجھے دینی ہے اگر تو اپنے خامن کو تنگ کرے گی کمانے کے لیے اپنے مطالبات پورے کرنے کے لیے خامن حلال کے دائرے کو چھوڑ کر حرام کی طرف آئے گا ماں اگر وہ جو حرام کمائے گا وہ تیری وجہ سے کمائے گا تیری دنیا بھی غارت ہوگی تیری آخرت بھی غارت ہوگی ماں تیرے اندر وہ دین تھا تیرے اندر وہ تقوا تھا تیرے اندر وہ تہارت تھی کہ مدینہ طیبہ کے اندر دو بچے آپس میں گلے مل رہے تھے مسافہ کر رہے تھے ایک صحابی گزرے ماں متقی بن جا تو تو پرہیزگار بن جا میری ماں تیرے متقی بننے سے گھر جنت بن جائے گا تیرے متقی بننے سے سماپ سدھر جائے گا تیرے متقی بننے سے معاشرہ سدھر جائے گا ماں مرد بگڑتا ہے اکیلا بگڑتا ہے عورت تو بگڑتی ہے ایک سماج کو لے کر ڈبتی ہے حضرت نوح کے بیوی ایمان لے کر نہیں آئی سارے قوم پر عذاب آ گیا حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی ایمان لے کر نہیں آئی ساری قوم لوت کو اللہ عذاب کے اندر تباہ کر دیا برباد کر دیا عائشہ بن کر سمیہ بن کر خطیجہ بن کر زینب بن کر امہانی بن کر نبی کے گھر کی زینت بنی اللہ نے امت محمدیہ سے عذاب کو اٹھا لیا تو ایمان والی بنتی ہے قوموں سے عذاب اٹھتا ہے میری ماں اور تو ایمان سے ہٹتی ہے اللہ قوم پر عذاب لاتے ہیں اللہ قوم کو تباہ کرتے ہیں اللہ قوم کو برباد کرتے ہیں میری ماں تو سدھر جا تو سدھر جا میری ماں اما عائشہ کے طریقے پر آ جا ادواج متحرات کے طریقے پر آ جا یہ چار روز کی زندگی ہے میری ماں اس کے بعد تجھے قبر میں جانا ہے ایک کفن کی چندی ڈال کر جانا ہے ایک جنازے میں سوار ہو کر جانا ہے تیرے ساتھ تیرا شوہر نہیں آئے گا تیرے ساتھ تیرا باپ نہیں آئے گا تیرا بھائی نہیں آئے گا ماں تیرے انگلیوں میں پھنسی ہوئی انگوٹھی کو نکال لیا جائے گا تیرے کپڑوں کو تار لیا جائے گا الماری کے اندر کپڑے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے تجھے نہلایا جائے گا دو مگر مچ کے آنسو مرد اور تیرا حامد تیری لاچے کے سامنے بہائے گا تیری بیٹی روتے روتے بے ہوش ہو جائے گی اتنے میں مرد لوگ آواز کریں گے کو بلاؤ وقت ہو رہا ہے برسات ہو رہی ہے دھوپ ہو رہی ہے ماں تجھے غسل دیا جائے گا اور اس کے بعد جنازے میں رکھا جائے گا دیدار ہوتا رہے گا اس میں میں ایک آواز آئے گی اللہ اکبر اللہ اکبر حیال حیال اتنے میں لوگ کہیں گے ابھی جلدی چلو نماز کا وقت ہو رہا ہے ماں تجھے جنازے میں سوار کر کر گلی میں لے جایا جائے گا گلی کے لوگ کھڑکیاں کھول کھول کر خواتین تیرا آخری جنازے کا دیدار کریں گے کہیں گے فلا خاتون تھی مر کر چلی گئی تیرے پیٹ میں جو غذا تھی کسالی عورت نے دبا دبا کر اس کو نکال دیا تیرے مال کا بٹوارا ہو گیا تیرے کپڑوں کو تجھ سے چھین لیا گیا اما سوچ کر تو دیکھ تیرے سامنے کسی کا جنازہ نکلا اس جنازے کے اندر کون سا مال گیا کون سا زیور گیا کون سا کپڑا گیا کون سا لتا گیا کون سی بیوی کے ساتھ کون سا خامن دفن ہوا کون سی بہن کے ساتھ کون سا بھائی دفن ہوا کون سی بیٹی کے ساتھ کون سے ماں باپ دفن ہوئے میری ماں تجھے آخرت کا تنہا سفر کرنا ہے تجھے قبر میں تنہا رہنا ہے تیرے گھر میں بجلی چلی جاتی ہے رات میں کرنٹ چلا جاتا ہے لائٹ گل ہو جاتی ہے ماں تو پریشان ہو جاتی ہے قبر کی تاریخی کو یاد کر میری اماں مچھر ستاتے ہیں تو تو بےتاب ہو جاتی ہے میری ماں قبر کے اس شام کو یاد کر ایک مرتبہ پن مارے گا ستر گز تو نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے زمین میں دفن ہو جائے گی قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے اس کے زہر کا اثر ہو جائے گا میری ماں وہ شام دنیا کے اندر ایک مرتبہ پھونک مار دے گا ساری دنیا کی سبزی ختم ہو جائے گی ساری دنیا کے لوگ زہر کی وجہ سے مر جائیں گے میری ماں تیری خبر میں کون سی چیز کام آنے والی کیوں تو کپڑوں کے پیچھے پڑی ہے کیوں جسم کے بنانے کے پیچھے پڑی ہے یہ جوانی جانے والی ہے ماں دنیا میں کوئی ایسی دوا نہیں بنی دنیا میں کوئی ایسا کیمیکل نہیں بنا جو جوانی کی جوانوں کی جوانی کو باقی رکھ سکے حسینوں کے حسن کو باقی رکھ سکے میری ماں چہرہ بنانے سے زیادہ قبر کے بنانے کی تو فکر کر لے اپنے جسم کو بنانے سے زیادہ آخرت کو بنانے کی فکر کر لے کپڑے لتے کی بنانے سے زیادہ تو میری ماں تجھے اللہ تعالیٰ جنت کے اندر ستر ہزار جوڑے پہنائے گا ہر جوڑا وہ ہوگا کہ جس پر ستر ہزار جوڑے پیدا ہوں گے جنت کی حورے پیدا ہوں گی ماں یہ ذلیل دنیا پر تو مر رہی ہے یہ زلیل دولت پر مر رہی ہے ماں تاریخ کے اندر واقعی آتا ہے کہ تو خود اتنی متقی بنی پرہزگار بنی کہ تیرے گھرانے کے دو بچے آپس میں مسافہ کر رہے تھے مانفا کر رہے تھے ایک صحابی کا گزر ہوا مدینہ طیبہ کے اندر پوچھا کہ بچوں کہا کیا چچا جان عید آ گئی چاند نظر آ گیا کہ تم لوگ مسافہ کر رہے ہو اور تم لوگ آپس میں گلے مل رہے ہو ماں تیری تربیت کا انداز یہ تھا کہ دولت کو تو نے تھوک کر نہیں دیکھا تو نے بچوں کے دلوں سے دولت کی محبت نکالی تو نے شوہر کو کہا داڑھی رکھنے کے لیے تو نے شوہر کو کہا نماز پڑھنے کے لیے ماں کوئی مبلک کی دعوت و تبلیغ کوئی وائس کی بات و نصیحت کسی مقرر کی تقریر اور کسی ناطق کی نصیحت وہ کام نہیں کرتی میری ماں اللہ نے تیرے اندر محبت کا وہ جادو رکھا ہے تو تحجد کے لیے اٹھے اپنے شوہر کے سر پر ہاتھ سہلائے میاں جی میرے محترم میرے سرتاج اٹھو اٹھو قبر میں ہمیشہ کے لیے سونا ہے اٹھو دو رکعت نماز پڑھ لو اللہ ہماری حاجت کو پوری کر دے گا اللہ ہماری ضرورت کو پورا کر دے گا اللہ ہماری بیماری کو دور کر دے گا حدیث میں آتا ہے مرد نیند کے خمار میں رہتا ہے اٹھتا نہیں ہے آپ نے پانی کے چھنٹے دیے مرد مسکراتا ہوا اٹھتا ہے یا مرد اٹھتا ہے بیوی کو اٹھاتا ہے اور بیوی مسکراتی ہے میری ماں یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آتا ہے میرے آقا کے دندامی مبارک نظر آ گئے آپ مسکرانے لگے صحابہ نے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کرتے ہوئے آپ کیوں ہنس رہے ہیں فرمایا یہ عمل جب ہوتا ہے کسی گھر میں میرا اللہ بھی ہنس دیتا ہے میرا اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے ماں تیرا یہ عمل کتنا اچھا لگتا ہے جب تو نماز ٹوٹتی ہے جب تو اپنے خامن کو نماز کے لیے جگاتی ہے اولاد کو نماز کے لیے جگاتی ہے ماں تیرے اندر وہ گرتا اولاد کے اندر تو نے مالو اور دولت کی وہ نفرت پیدا کی تھی کہ ایک دن دو بچے آپس میں گلے ملنے لگے صحابی نے کہا بھائی کیا مان گلے کیوں مل رہے ہو کیا عید آ گئی کہنے لگے ہمارے گھر میں نبی کا مہمان آیا ہے خوش ہو گئے صحابی نبی کا مہمان میں اپنے گھر لے چلوں گا میں ناشتہ کراؤں گا میں سب گزاری کراؤں گا ارے یار اتنے بڑے ہو گئے تم نہیں جانتے نبی کا مہمان کیا ہوتا ہے کہنے لگے بتاؤ کہا ہمارے گھر کا چولہا جل کر تین دن تین رات ہو گئے میں نے اپنی ماں سے سنا کہ پاکا کرنا نبی کے گھر کا مہمان ہوتا ہے ماں اپنی اولاد کی تو نے وہ تربیت کی تھی آج تیری اولاد چوری کرتی ہے آج تیری اولاد در در کی بھکاری ہے ماں تو رحمت بن کر آئی تھی تو رحمت بن کر آئی تھی آج مسجدوں کے اندر ایک کھڑا ہوتا ہے آدمی اور اعلان کرتا ہے میرے گھر میں تین تین بیٹیاں ہیں مجھے بھیک دو ماں تیرے واسطے سے قوم بھیک مانگتی ہے تو بھکاری بن کر آئی تھی تو نے امام بخاری کو آنکھیں دی تھی ماں تو نے مردے کو روح دی تھی ماں تو نے ولایت ولیوں کو ولایت دی تھی تو نے خواجہ کو خواجہ بنایا تھا تو نے بزرگوں کو بزرگ بنایا تھا محدثوں کو جنم تو نے دیا وہ فصیروں کو جنم تو نے دیا اماموں کو جنم تو نے دیا ماں بھلی ہوتی ہے بھلوں کو جنم دیتی ہے بری ہوتی ہے بروں کو جنم دیتی ہے ماں تجھے یاد نہیں اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے صحابہ کرام کو بہت اچھا لگتا اور جب بیان روک دیتے صحابہ کرام کا ایسے معلوم ہوتا کہ تپتی ہوئی دھوپ میں جب لو چل رہی ہو صحرا کے مسافر کو شربت دیا گیا ہو دو بوٹ پانی پلا کر چھین لیا جائے ماں اسے جو تکلیف ہوتی تھی وہ تکلیف اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بات ختم کرتے تو وہ تکلیف صحابہ کو ہوتی میرا آقا اور بات کرے میرے آقا کا دیدار ہو میرے آقا کلام کرے جب کلام کرتے بات کرتے ایسے معلوم ہوتا کہ کوثر و تسلیم کی ایک لہر ہے جس میں صحابہ کرام گوتا مار رہے ہیں جس میں ڈبکیاں مار رہے ہیں صحابہ بہت پریشان تھے ہم بھی تقریر کر دو ہم بھی عربی ہیں اور آپ بھی عربی ہیں لیکن آپ تقریر کرتے ہیں تو یہ مزہ میری ماں اللہ نے تجھ میں وہ صلاحیت دی ہے اللہ نے تجھ میں وہ کمال دیا ہے میرے آقا سے پوچھا گیا آقا کیوں آپ کی زبان میں یہ تاثیر ہے مٹاس ہے کشش ہے آقا اگر چاہتے تو کہتے میرے پاس جبریل آتے ہیں میرے پاس فرشتے آتے ہیں میرے پاس اللہ کا قرآن اترتا ہے میری ماں کہاں چلی گئی تو کون سے کتے انگریز نے تجھے اچک لیا کون سے چمار نے تیرے سر سے حضرت فتح کے دوپٹے کو نکال لیا حضرت بیوی فاطمہ کی شرم حیا کی چادر کو نکال لیا میری ماں آ جا آ جا حضرت فاطمہ کی گھر کی طرف آ جا حضرت فتےجا کی گھر کی طرف آ جا عزتوں کا تاج یہاں رکھا ہوا ہے ٹی وی برباد کر دے گی یہ دنیا کا کلچر دنیا کی تہذیب تجھے سوا برباد کر کے رکھ دے گا آپ سے پوچھا گیا آخا آپ کی زبان میں یہ مٹھاس آپ کی زبان میں یہ تاثیر آقا نے فرمایا میری ماں کان کھول کر سن لے بچپن میں بی بی حلیمہ ماں جو دائی ماں تھی اس نے مجھے جو دودھ پلایا تھا آج میری زبان پہ جو تاثیر ہے وہ دائی حلیمہ کے دودھ کے تقوی کا اثر ہے ماں جب دودھ پلاتی ہے بچے کو تیرے دودھ کے خطروں کے ساتھ تیرا تخوا بھی جاتا ہے ماں جب اپنی اولاد کو تو دودھ پلاتی ہے تیرے دودھ کے خطرات کے ساتھ تیرے حب دنیا اور دولت کی محبت کے جراثیم بھی جاتے ہیں ماں جب تو نماز پڑھتی ہے تیرے گھر کا ننا منا بچہ رینگنے والا بچہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے تو سجدے میں جاتی ہے تیرا بچہ سجدے میں جاتا ہے اس گھر پر خدا کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے اللہ کا قرآن لے کر تو بیٹھتی ہے اور بچہ ایک ریحل کھول کر اسے قرآن کیا ہے معلوم نہیں حدیث کیا ہے معلوم نہیں جب تو ڈلتی ہے تیرا بچہ ڈلتا ہے اللہ کی رحمتیں اس گھر میں نچھاور ہو جاتی ہیں اللہ کی رحمتیں آتی ہیں اس گھر سے بیماریاں چلی جاتی ہیں مصیبتیں چلی جاتی ہیں روشنی آتی ہے اندھیرا چلا جاتا ہے ماں تیرے سجدوں سے گھر میں رحمتیں تیری تلاوت سے گھر میں برکتیں تیرے میاں بیوی کے اتفاق سے گھر کے اندر خدا کی رحمت کے فیصلے ماں تو سدھر جا تو نیکوکار بن جا تو متقی بن جا اللہ تبارک تعالیٰ اس گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیں گے مرد جتنا بھی کمائے دولت کمائے روپیہ کمائے پیسہ کمائے برکت نہیں ہوگی جب تک کہ گھر کی عورت کے اندر تقوا نہ ہو گھر کی عورت کے اندر پرہیزگاری نہ ہو ماں تجھے کیا ضرورت کمانے والا مرد ہے نام نفقہ مر دے گا مہر مرد دے گا کپڑا مر دے گا دوا دارو کے لیے پیسہ مر دے گا علاج معالجے کے لیے مر دے گا آج کون سی مصیبت میں تم مبتلا ہے مال کی حوث تجھ میں پیدا ہو گئی دولت کی حوث تجھ میں پیدا ہو گئی سود جیسی لانت کے اندر تو مبتلا ہے سنگا تنظیم اس کے اندر تو مبتلا ہے ماں تجھے کیا ہو گیا کیا تو نہیں جانتی کہ شرک کے بعد کفر کے بعد اللہ کو یہاں سب سے خطرناک جو گناہ ہے وہ سود کا گناہ ہے میری ماں حدیث میں آتا ہے اگر مرد سود لیتا ہے اماں تیری حیا کو کیا ہو گیا اماں تیری شرم کو کیا ہو گیا اماں تیری تقوی کو تیری پرہزگاری کو کیا ہو گیا میری ماں اللہ کے لیے تو سدھر جا کیا ہو گیا آج بیان کرتے ہوئے کلیجہ کام رہا ہے حدیث پاک میں آتا ہے مرد اگر سود میں مبتلا ہو وہ جو تو سنگا کے اندر لگ کر سودی کاروبار میں لگی ہوئی ہے جان لے اللہ کے یہاں اس کا عذاب کیا ہے اللہ کے یہاں اس کا درجہ کیا ہے حدیث پاک میں آتا ہے مرد اگر سود لے اس میں سب سے کم درجے کا عذاب یہ ہے وہ مرد اپنی ماں کے کپڑے نکال کر ماں کے ساتھ زنا کرے چھتیس مرتبہ عورت اگر لے تو عورت اپنے بیٹے کے ساتھ کالا کرے باپ دیکھ تو صحیح تیرے بیٹے کے ساتھ تو سوئے گی تیرے بیٹے کے ساتھ ہم مستری کرے گی یہ حدیث ہے میری ماں توبہ کر لے فخر و فاقا ہے نبی کا گھر کا مہمان سمجھ لینا ماں تو چار روز بھوکے کی زندگی گزار لے نبی کے مہمان کو اپنے گھر میں لا لے ہمیشہ ہمیشہ تو آرام کی زندگی میں رہے گی ماں تجھے ایک چیز بتاتا ہوں میں ہر رات سورہ واقعہ کو پڑھ لے اللہ کبھی فخر و فاقہ اس گھر میں نہیں لائے گا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہونے لگا صحابہ کرام آئے جوان بیٹیاں تھی فرمانے لگے عبداللہ ابن مسعود بچیوں کا خیال نہیں ان کے لیے کیا آپ نے فکسڈ ڈپازٹ کر رکھا ہے کیا سرمایہ چھوڑا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے مجھے کوئی ڈر نہیں کوئی ڈر نہیں میری بچیاں پوری زندگی مرتے دم تک کسی کے سامنے دامن نہیں پھیلائیں گی کہا ایسا کیا فرمایا ایسا کیا راز ہے فرمانے لگے میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سیکھا ہے کہ جس گھر کے اندر عورت و مرد سورہ واقعہ رات کو پڑھتے ہیں سورہ رحمان کے بعد سور واقعہ اللہ اس گھر کے اندر فخر و فاقہ نہیں لاتا ہے یہ لازم پکڑ لے میری ماں یہ غیروں کے پیچھے سندا میں جا کر اپنے بیٹے سے بدکاری کرنا زنا کرنا جب تیرا بیٹا سامنے سے چلتا ہو ذرا تصور کر اس کے کپڑے نکال کر اس کے ساتھ بسترے میں سونا کیا تیرا زمین گوارا کرتا ہے تیری حیا کو کیا ہو گیا تیری غیرت کو کیا ہو گیا ماں تیری شرم کو کیا ہو گیا ایک وقت تو وہ تھا ماں تیری آنچل کے حوالے ہم خدا کے دربار میں اپنی دعا کو منظور کرایا کرتے تھے دلی کے اندر ہو گئی لوگ ایک ایک دانے کے محتاج ہو گئے ایک ایک قطرہ پانی کے محتاج ہو گئے دعاؤں پر دعائیں ختم قرآن پر ختم قرآن سرات تلستہ جو نماز کی پانی کی نماز ہے بارش کی نماز ہے پڑھنے لگے ایک دن دو دن مہینہ دو مہینہ ہے کہ اللہ رحم کرنے کے لیے تیار نہیں میری ماں اللہ نے تیرا اونچا کتنا مقام بنایا تو چار دیواری میں رہے تو گھر کی ملکہ رہے تو ماں رہے تو جنت تیرے قدموں کے نیچے رہے تو بیٹی رہے تو ماں باپ کو جنت میں پہنچائے تو بیوی رہے اور اپنے شوہر کے ایمان کے تکمیل کا ذریعہ بنے تو بہن رہے اپنے بھائی کو جنت کا رابطہ بنائے ماں کیا ہو گیا ہے تجھ کو جب دلی کے لوگ روتے تھے تڑپتے تھے دعائیں کرتے تھے ایک دن دو دن مہینہ دو مہینہ اتنے میں یہ اونٹ اس کے اوپر ہودج رکھا ہوا یعنی ایک سواری رکھی ہوئی جس پر پردے پڑے ہوئے تھے اور ایک لونڈا اس اون کو لے کر جا رہا تھا اس نے کہا لوگوں یہاں میدان میں کیوں جمع ہوئے ہو لوگ کہنے لگے کہ ہم دعا کرنے کے لیے کہ بارش آئے کہا کہ کیا میں دعا کروں لوگ کہنے لگے اتنے بڑے پیر ہیں بزرگ ہیں ولی ہیں دعا کر رہے ہیں بارش یا بڑا آسمان سے دعا کرنے کے لیے کہا کہ نہیں دیکھو تو صحیح اس کے بعد اس اونٹ کے اوپر جو پردے لگے ہوئے تھے ایک چادر باہر کو گری ہوئی تھی اس چادر کو پکڑ کر اس نے دعا کی اے اللہ اس چادر والے کی حوالہ دے کر میں کہتا ہوں اس کی لاج رکھ لے اور قوم کو پانی برسا دے پانی دے دے روایت میں آتا ہے تاریخ میں لکھا ہے دعا کر کر ہاتھ نیچے ابھی نہیں گرے تھے لوگ میدان چھوڑ کر باہر نہیں گئے تھے اتنے میں اللہ تبارک تالا بادل لایا اور خوب پانی برسا لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ یا اللہ اتنی دعائیں کی روزے رکھے تلاوت کی سکا کیا خیرات کیا اور ہے کہ پانی کا خطرہ نہیں ملا اور یہ لونڈا آ کر کمال کر دیا اب لوگ اس کے پیچھے لگ گئے یار بتا کیا معاملہ کیا معاملہ کیا کہنے لگا چھوڑو کہ آم کھانے والے کو آم سے مطلب اس کی ڈالیوں سے اس کی بیجوں سے کیا مطلب پانی ہونا تھا پانی مل گیا اب یہ کہ کیسے ملا یہ میرے خود نہیں یار بتانا پڑے گا کہنے لگا میری ماں اللہ نے تیرا مقام اتنا اونچا کیا تیرا درجہ اتنا اونچا کیا وہ کہنے لگا یہ اونٹ پر بیٹھی ہوئی میری اماں تھی آج تک جب سے یہ بڑی ہوئی ہے کس نے غیر محرم پر نگاہ نہیں ڈالی غیر محرم کی نگاہ اس پر نہیں پڑی پردے کی زندگی گزارتی رہی ایک وقت کی نماز کو اس نے نہیں چھوڑا کام کی خدمت کو کیا اولاد کو دین کا دائی بنایا دین کا مبلک بنایا میں نے دعا کی تو اس کی چادر جو اس کے جسم کو لگی ہوئی تھی ہاتھ میں اس چادر کو رکھ کر کہا اے اللہ یہ چادر کا دوسرا طرح جس داغ پر لگا ہوا ہے اس ذات کے کی قیمت تیرے پاس کوئی ہے کوئی اجر ہے اے اللہ اس کے واسطے سے میں دعا کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ تیری لاج رکھ کر قوم کو پیاس کو دور کر دیا قوم کی سالی کو دور کر دیا ماں تو متقی ہوتی ہے قوم سے عذاب چلتا ہے تو پرہیزگار ہوتی ہے ماں قوم سے بلائیں چلتی ہیں ماں تجھ میں وہ ایمان تھا ایک صحابی جہاد میں جانے لگے نکل گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسافہ رخصتی کا کر کر راستے میں گھر آیا امیر صاحب سے اجازت لی کہا کہ میں ذرا گھر میں بیوی سے بات کر کے تو نکلو میں جہاد میں جا رہا ہوں خدا جانے میں زندہ لوٹوں گا یا شہید ہو جاؤں گا یہ کون اجازت تو آخا سے لے لی ماں تجھ میں کیا ایمان تھا تجھ میں کیا تقوا تھا تجھ میں کیا تھی کہاں چلی گئی ماں میری تیری دینداری تیرے تقوی کو کس کی نظر لگ گئی میری ماں تو نے بخاری کو جنم دیا بخاری پیدا ہوئے اندھے تھے تو نے مسلح بچھایا آج غیروں کے پاس تعریف پلیتے کے لیے تو جاتی ہے ماں تیری دعا سے اندھے ریلا بن گئے تیری دعا سے ماں مردے زندہ ہو گئے آج مجاور کے پاس تو جاتی ہے آج عامل کے پاس جاتی ہے ماں تیری دعا سے قوموں کی قسمت کا فیصلہ بدل گیا ماں بس یہ اندھے پیدا ہوئے تو نے مسلح بچایا اللہ سے دعا کی اے رب کائنات اگر تو ان کو آنکھ دے دے گا میں اس کو دین کا دائی بناؤں گی دین کا خدمت گزار بناؤں گی اے تاریخ گواہ ہے میری ماں تیرے ہاتھ ابھی اوپر سے نیچے نہیں آئے تھے اللہ نے امام بخاری کو آنکھ دے دی آج دنیا کے اندر کلام پاک کے بعد سب سے قیمتی کتاب افضل الکتابی بادہ کتاب اللہ تعالی صحیح البخاری ماں دنیا میں بخاری آئی تیرے وجود سے آئی تیرے دعاؤں کے سطح میں آئی اگر وہ بچہ اندھا رہ جاتا اگر تیری دعا قبول نہ ہوتی آج کہاں امیروں کے چکر کاٹ گئی ہے کہاں غیروں کے در پر جا رہی ہے کہاں دولت مانگ رہی ہے کہاں تالا لگا رہی ہے کہاں تالا بند رہی ہے ماں اللہ نے تیری دعا میں وہ تاثیر دی ہے کہ تو دعا کر کر ہاتھ نیچے نہ کرے اندھوں سے بینائی مل جائے مردوں کو زندگی مل جائے مریضوں کو صحت مل جائے خوابوں کے فیصلے ہو جائے ماں تیرے اندر وہ تقوا تھا کہ وہ صحابی جہاد میں جانے لگے کہا کہ چلو بیگم صاحبہ سے ملاقات کر لے آج کی بیوی ہوتی اجی اچھا کیا تم آ گئے آخری مرتبہ مسافہ کر لو آخری مرتبہ مانقا کر لو خدا جانے تم شہید ہو جاؤ گے ناراض ہو گئی دروازے کو بند کر لیا فاٹک کو بند کر لیا آمین کہنے لگا کتنی کٹور دل ہے سم دل ہے جہاد میں جا رہا ہے قابل اور اس نے سختی کے ساتھ دروازہ ارے بیگم سنو تو صحیح ارے سنو تو صحیح ماں تجھ میں کیا تخوا تھا کیا دینداری تھی کہنے لگی کہ دیکھو تم نے آخری مرتبہ جو مسافہ کیا اور جا کر شہید ہو جاؤ گے اللہ سے یہ کہو گے کہ میرا دنیا میں آخری مسافہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا اگر تم مجھے مل کر جاؤ گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مسافہ چھوٹ جائے گا میں نہیں چاہتی کہ آخا اور اللہ کے درمیان کوئی درمیان میں تمہاری بیوی آ جائے ماں تجھ میں وہ تخوا تھا وہ پرہیزگاری تھی ایک عورت تھی چھوٹا سا بچہ مر گیا چھوٹا سا بچہ مر گیا آخا کے پاس بڑی روتی ہوئی گڑ گڑاتی ہوئی آئی آخا نے پوچھا بیٹی کیا ماجرا کہنے لگی آخا میرا بچہ مر گیا ہے آخا نے فرمایا بیوی دیکھ تیرا بچہ جنت میں ہے تجھے کل یہ بچہ جنت میں لے کر جائے گا مسلمانوں کے نابالغ بچے اپنے ماں باپ کے لیے جنت کا وسیلہ اور ذریعہ بنتے ہیں یہ بچہ تجھے جنت پہ لے کر جائے گا اگر تو چاہوں تو میں جنت میں وہ منظر دکھا دوں کہ جنت میں اس وقت کہاں ہے میں ہوتا آپ ہوتے تو کیا کہتے فوراً دکھاؤ کم سے کم بچے کے صدقے میں تو جنت دیکھ لیتے کہنے لگے نہیں ضرورت نہیں لوٹ گئی سہیلیوں نے پکڑ ارے بے وقوف کہیں کی ارے جنت تو مر کر میدان حشر کے بعد میزان کے بعد عدالت کے بعد فیصلے کے بعد پلسرات پر سے گزرنے کے بعد جنت دیکھتے ہیں آخا تجھے دکھا رہے تھے دیکھ کیوں نہیں لیا بی نے کہا مجھے بھی دل میں وسط آیا کہ میں بھی جنت دیکھ لوں لیکن میں نے سوچا کہ اگر میں جنت دیکھ لوں گی میرے آخا کی بات پر سے یقین اٹھ جائے گا میرے آخا نے کہا تھا کہ تیرا بچہ جنت میں ہے تو یقین ہے میرا میرے آنکھوں سے زیادہ میرے آخا کی بات پر یقین ہے اگر آنکھوں سے دیکھ لیتی آنکھوں کے دیکھنے پر یقین ہوتا آقا کی بات پر سے یقین اٹھ جاتا ماں تجھ میں اللہ رسول کی بات پر وہ یقین تھا تو نے کے اس اونچے منصب پر تو فائز تھی کہ قوموں کے قوموں کو تو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن گئی سبب بن گئی آج لوگوں نے تجھے اتنا گرایا کہ ٹائلٹ صاف کرنے والے برش پر تیری فوٹو لگتی ہے آج شراب کی بوتل پر تیری فوٹو لگتی ہے ماں یہ کمیلے ہیں یہ عزت کے رہے ہیں تیری آبرو کو چھیننا چاہتے ہیں ماں جب تو گلی کوچوں کے اندر چلتی ہے گلی کا کافر تیرے اوپر حوث بھری نگاہ ڈالتا ہے اور یہ چاہتا ہے میں اس کی آبرو لوٹ لوں میں اس کی عزت لوٹ لوں کوئی آنکھ سے زنا کرتا ہے کوئی زبان سے زنا کرتا ہے کوئی کان سے زنا کرتا ہے کوئی دل سے زنا کرتا ہے ماں اگر شرمگاہ سے زنا بھی نہ کرے یہ ہزاروں لوگ جب تو بے پردہ چلتی ہے حدیث میں میرے آقا نے فرمایا ادا فرج المرا اس تشرف شیطان کہ جب عورت بے پردہ چلتی ہے اس کے پیچھے شیطان آ جاتا ہے ماں اللہ کے لیے گھروں کو تو لازم پکڑ لے بلا ضرورت گھروں سے نہ نکال شادی میں بند سوار کر نہ جا وہ شادی جہاں پر ویڈیو کا استعمال کیمرے کا استعمال بے پردگی ہو ہاتھ جوڑ لے نہ دی مائیں اپنے چہرے کو غیروں کو نہیں دکھاؤں گی میں شادی کو نہیں جاؤں گی رسم سے بچ رواج سے بچ آج ایک مرد پہلی سب میں امام کا خطبہ سنتا ہے جوڑوں میں جاتا ہے جماعت میں جاتا ہے لیکن شادی کے اندر رسم و رواج پوچھا جاتا تو وہ کہتا ہے میں کیا کروں گھر کی عورتوں کی مجبوری ہے ماں کیوں ایسے نیکوکاروں کو تو تباہ کرتی ہے تو لانے کے لیے پیدا ہوئی یا دین کو گھروں سے نکالنے کے لیے مال کی محبت نکال دے یہ سنگا کی جو تنظیم ہے توڑ دے میری ماں اس سے اپنے ناطے کو توڑ دے اپنے رشتے کو توڑ دے کیا تجھے گوارا ہے اپنے شوہر کو چھوڑ کر اپنے شوہر کا سلوک اپنی اولاد کے ساتھ کرے ہرگز نہیں میری ماں تیری غیرت تیری شرف تیری حیا اس بات کی ہر اجازت نہیں دیتی میری ماں یہ چار روز کی زندگی ہے یہ دھوپ چھاؤ ہے ماں یہ پانی کا بلبلا ہے جو آتا ہے چلا جاتا ہے غریبی میں ہو زندگی کٹ جائے گی بیماری میں ہو زندگی کٹ جائے گی سوکھا کھا کھاؤ زندگی کٹ جائے گی عمدہ کھاؤ زندگی کٹ جائے گی قیمتی کپڑے پہنو زندگی کٹ جائے گی کسی کا کپڑا نہیں رہے گا کسی کا مکان نہیں رہے گا میری ماں مکانوں کی بنان بنانے کی فکر میں جسم کے بنانے کی فکر میں نارا میری ماں یقین کر لے یقین کر لے کہ دیکھ تحجد کو کر تین دن تک تو دو رکعت تحجد پڑھ میری بات کو مان کوٹ جب ساری دنیا زنا کر کے سو رہی ہو بدکاری کر کے سو رہی ہو اٹھ اے اللہ تیری نافرمان بندی تجھے راضی کرنے کے لیے اٹھی ہے وضو کیا غسل تھا غسل کیا وضو کیا مسلح بچھایا ایک دن تحجد دو دن تحجد تین دن تحجد میری ماں پلین پیپر پر سائن کرا لے ورنہ میرے منہ پر تھوک دے چپل لے کر مار دے اگر اللہ تیرے چہرے کو حور سے زیادہ خوبصورت نہ بنا دنیا کی کوئی چیز تیرے چہرے کو نور نہیں دے سکتی میری ماں یہ اللہ کے قرآن کی تلاوت تیرے چہرے میں نور لائے گی یہ تعجد کا اہتمام تیرے چہرے میں نور لائے گا امام ابو ہنی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک میاں بیوی گرمی کے زمانے میں چار پائی کھانٹ ڈال کر اپنے گھر کی چھت پر سو رہے تھے اب میاں بیوی تھے دنیا بھر کی باتیں کر رہے تھے کچھ ادھر کی کچھ ادھر کی کچھ کھٹی کچھ میٹھی جو سکے کی کہانی ہوتی ہے یہ میاں بیوی کی چل رہی تھی چلتے چلتے چلتے شیطان نے اس کو انگلی کیا میاں کو چاند تھا چودھری کا چاند کی طرف دیکھا بیوی کی طرف دیکھا بیوی کالی کلوٹی بدسورت لیکن نمازی پرہزگار کہنے لگا اگر تم چاند سے زیادہ خوبصورت نہ بنو گے تو تم پر تین طلاق اللہ اکبر چاند کا حسن کون لا سکتا ہے چاند کی خوبصورتی کون لا سکتا ہے چاند تو چاند ہے اور کالی کلوٹی عورت تو کالی کلوٹی عورت ہے میری ماں تو بیوٹی پارلر جانے کے بجائے تو فیرن لولی لگانے کے بجائے قیمتی صابن اور شیمپو استعمال کرنے کے بجائے دیکھ اس واقعے میں اللہ نے تجھے حسن دے رکھا ہے چاند سے زیادہ حسن دے رکھا ہے سورج سے زیادہ چمک دے رکھا ہے ستاروں سے زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دمک دے رکھا ہے پھولوں سے زیادہ اللہ نے تجھے خوشبو دے رکھا ہے مفتی کے پاس گیا مفتی صاحب نے کہا کیا کہا تو نے اگر میری بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو اس پر تین طلاق مفتی صاحب نے کہا تیری بیوی چاند سے خوبصورت نہیں تیری بیوی پر طلاق بڑھ گئی دوسرے مفتی صاحب کے پاس گیا اس نے یہی بات کہی کہ تیری بیوی چاند سے زیادہ چاند تو پوری دنیا کو چاند نہیں دیتا ہے تیری بیوی گھر میں روشنی نہیں دیتی جا تیری بیوی پر تین تلا ایک کے پاس دو کے پاس تین کے پاس دس کے پاس بیس کے پاس صاحب کہنے لگے کام کرو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ حیات تھے کہا کہ جاؤ ان سے مسئلہ پوچھو گئے وہ شوہر گیا خامن گیا اما تیرے چہرے میں کتنا حسن ہے چاند کی چاندنی تیرے حسن پر پیدا پھولوں کی رانائی تیرے حسن پر پدا کیوں بڑھتی ہے میری اماں فلم میں کام کرنے والی رنڈیوں کے طور طریقوں پر اللہ نے ایمان دے کر اللہ نے اسلام دے کر حضرت فاطمہ سے رشتہ دے کر اما عائشہ سے تیری نسبت دے کر کائنات کا تجھے سب سے قیمتی اثاثہ بنایا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کیا کہا تم نے شوہر نے جملہ دوہرایا اگر میری بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو اس پر تین طلاق کہا اطمینان رکھو تمہاری بیوی پر طلاق نہیں پڑی اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزارو بغداد کے اندر واویلا مچ گیا جو آدمی حق پر رہتا ہے جو عالم بڑا رہتا ہے اس کے دسیوں دشمن رہتے ہیں اب پکڑے گئے ابو حنیفہ اب ان کی کھچائی ہوگی کہ صاف کہاں کالی کلوٹی عورت کہاں چاند اور انہوں نے کہہ دیا کہ ان کا جو چہرہ ہے وہ چاند سے زیادہ قیمتی سب عالم آ گئے جو حضرت کیسے کہہ دیا آپ نے کیسے کہہ دیا آپ نے ادھر سے آبا خاموش خاموش خاموش بیٹھیے تشریف رکھیے کہا کہ ٹھیک ہے بتائیے کیسے طلاق نہیں پڑی انہوں نے کہا کہ میری بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو بتائیے ان کی بیوی خوبصورت ہے کہا کہ چاند کو کس نے بنایا کس نے بنایا اللہ نے عورت کو کس نے بنایا اللہ نے کلام پاک کس نے نازل کیا اللہ نے کلام پاک کے تیسویں پارے میں سورہ تین کے اندر اللہ نے فرمایا لقت نل انسان فی افسنی تقویم ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا چاند کو بنایا اللہ ستاروں کو بنایا اللہ سورج کو بنایا اللہ پھولوں کو بنایا اللہ وہی اللہ بنانے والا عورت کو بھی بنایا لیکن اللہ کہتا ہے ہم نے انسان کو عورت کو سب سے زیادہ جو ہے خوبصورت بنایا اب اللہ کے فیصلے کو مانتے نہیں مانتے سب کی بولی بن گئی توتی بند ہو گئی کہا کہ حضرت صحیح کہہ رہے ہیں اماں اللہ نے تجھ میں وہ حسن رکھا ہے کہاں تو آئندے کے پیچھے پڑتی ہے کہاں کپڑوں کے پیچھے پڑتی ہے یہ جسم گھلنے والا یہ کپڑے مٹی میں ملنے والے اما کپن کام آنے والا نماز کام آنے والی روزہ کام آنے والا اما مال کے پیچھے نہ جا میری ماں میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ دیکھ میری اما حضرت فاطمہ سے بے انتہا محبت تھی سفر میں جاتے بٹیا کے گھر میں جاتے سفر سے آتے بٹیا کے گھر میں آتے تو ایک مرتبہ بے موقع چلے گئے سفر نہیں تھا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا ابو جان یہ بے وقت کیسے آ گئے نہ تو سفر میں گئے نہ سفر سے آئے پر بایا بیٹی تیرے گھر کے اندر روٹی کا ٹکڑا ہو تو مجھے عنایت کر دینا حضرت فاطمہ فرماتی ہے میں نے گھر کو تلاشا اس گھر کے اندر سوکھا ایک روٹی کا ٹکڑا ملا میری اماں میرے آقا امام الانبیاء تھے میرے آقا سید الانبیاء تھے میرے آقا ہاتھ اٹھاتے زمین کے خزانے مل جاتے حضرت موسا کو من سلوا ملا حضرت عیسیٰ کو دسترخوان ملا کیا میرے محبوب کو جنت کی نعمتیں نہ ملتی تربیت کیسی تھی اولاد کی کہا بیٹی موسی بولا جب لایا گیا کھانے لگے تو زاروں خطار رونے لگے حضرت فاطمہ نے فرمایا ابا جان کیوں روتے ہیں یہ حرام کا لقبہ نہیں ہے یہ حلال کا لقبہ ہے بیٹی تجھ پر شک نہیں تو جنتی عورتوں کی سردار ہے یہ حلال و حرام کی بات نہیں تیرے باپ محمد کے پیٹ میں کوئی چیز داخل ہو کر آج تین دن اور تین رات کا وقت گزر گیا تو پھر وہاں بیٹی رونے لگی ابا ہمارے گھر میں چولہا جل کر سات دن اور سات رات کا عرصہ گزر گیا میری ماں ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا گھرانہ ہوتا تھا آخا دنیا سے پردہ فرمائے حضرت عائشہ دیکھا رضی اللہ تعالیٰ نہ رو رہی ہے رو رہی ہے صحابہ دیدار کے لیے آئے کہا چراغ کو جلاؤ عائشہ محبوب کا چہرہ دیکھنا چاہتے اماں کون سی دولت کے پیچھے پڑی ہے تو کون سے محل کے پیچھے پڑی ہے اماں چار دن کی زندگی اس کے بعد راحت ہی راحت اس کے بعد جنت ہی جنت میری اماں کافر کو جنت نہیں ہے مشرق کو جنت نہیں ہے تو کلمہ پڑھنے والی تو قرآن پڑھنے والی اماں نماز پڑھ لے اماں روزہ رکھ لے اماں روزی مقدر ہے تیرے ماں کے پیٹ میں لکھ دی گئی میرا کا گھرانہ کیسے تھا فرمایا صحابہ نے چراغ کو جلاؤ امی جان ہم محبوب کے چہرے کو آخری مرتبہ دیکھنا چاہتے ہیں اما عائشہ رو کر کہنے لگی شراب تو ہے لیکن اسے جلانے کے لیے تیل نہیں ہے دو چار روز پہلے اسی تیل کو میرے محبوب نے افطاری کے وقت استعمال کیا تھا گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی یہ حالت تھی میری ابا فرماتی ہے کہ میرے گھر میں ایک چاند ہو جاتا دو چاند ہو جاتا تیسرا چاند چولہا جلنے کی نوبت تیار تھی فرمایا کیسے گھر چلتا تھا کہتی ہیں میرے رشتہ دار کو میں کچھ پیسے دے کر کچھ لالچ دے کر دعا کا بھیجتی جاؤ مدینہ طیبہ میں اگر کہیں کھجور کی بیج مل جائے یا جانور کھا کر اونٹ کھا کر آدھا کھجور مل جائے اس کو لے کر آؤ اسی کو ہم کھا لیتے اور اس کھجور کے بیج کو پانی میں ڈال کر پانی پی لیتے اماں عائشہ صدیقہ حضرت فاطمہ جنت کی ہورے ان پر قربان ہیں اور دنیا کی زندگی اتنی ان کی سادی گزری آج تو سنگا میں آج تو دولت میں آج تو مال میں آج تو کپڑا پہننے میں آج تو جسم کے بنانے میں اپنی زندگی برباد کر رہی ہے میری اماں آج قوم کو ستایا جا رہا ہے آج قوم کی دکانوں کو تباہ برباد کیا جا رہا ہے بیت المقدس کے اندر جوتے پہن کر اسرائیلی کتے داخل ہو رہے ہیں اماں بابری مسجد کے اندر رام للہ کی مورتی رکھی گئی ہے میری اماں میری اماں کیا تیری کو بانج ہو گئی ہے ایک سلطان صلاح الدین ایوبی کی میں بھی بانگتا ہوں ایک سلطان صلاح الدین ایوبی دے دے اماں ایک ٹیپو سلطان شہید دے دے یہ یوسف بن تاجرین دے دے اماں ایک قاسم نانک بھی دے دے ایک مجاہد دے دے ایک غازی دے دے اماں زمانہ ستا رہا ہے زمانہ ستا رہا ہے ایک حسین دے دے ایک عمر کا نائب دے دے اللہ جو ظلم کی ٹکر لے سکے جو ظلم کا خاتمہ کر سکے اللہ دنیا چوروں سے بھر گئی ہے دنیا بدکاروں سے بھر گئی ہے دنیا بدماشوں سے بھر گئی ہے اللہ تو متقی بنے گی تیری کوپ سے دوبارہ خواجہ میری پیدا ہو سکتے ہیں تیرے کوپ سے دوبارہ سلطان ایوبی پیدا ہو سکتے ہیں صلاح الدین جنہوں نے بیت المقدس کو تن تنہا آزاد کیا اللہ تیری کوپ سے خالد بن ولید کا نائب پیدا ہو سکتا ہے اماں تیری کوپ سے عمر بن خطاب کا نائف پیدا ہو سکتا ہے اماں تیری دولت نہیں چاہیے تیرا مال نہیں چاہیے ہم غلامی کرتے کرتے اپنا خون چکا دیں گے اماں ایک مجاہد دے دے ایک قاضی دے دے ایک پرہزگار دے دے آج یہ قوم پیاسی ہو چکی ہے اماں سیراب کر سکتی ہے میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں تجھے نبی کا واسطہ دیتا ہوں میری اماں سدھر جا تیرے سدھرنے سے اللہ کی رحمتیں آتی ہیں اور تیرے بگڑنے سے قوم تباہ برباد ہوتی ہے نماز کا اہتمام کر لے شوہر کی خدمت کر لے اولاد کو دیندار بنا گھر میں تلاوت کا اہتمام کر لے دیکھ تیرا خامن قرض کی وجہ سے در در کی ٹھوکرے کھا رہا ہے حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن اگر سورہ کہب کو پڑا جائے گا اللہ پہاڑوں جیسا قرض ہوگا اللہ اس کو دفاع کر دے گا سورہ کہب کو جمعہ میں پڑھنا سورہ واقعہ کو روزانہ پڑھنا اور ایک چیز بتاتا ہوں نسخہ اماں تو ساری زندگی جو میں تجھے دولت تجھے تحفہ دے رہا ہوں یہ تحفے کی قیمت تو ساری زندگی تو چکا نہیں سکتی حضرت ارباد ابن ساری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جو اس بات پر عمل کرے گا آج رونا ہے بھوک کا فاقے کا کہ جتنا کماؤ برکت نہیں میرے آقا نے ایک نسخہ دیا کھاؤ اپنا پیو اپنا کتے کا اپنا پیٹ بھرو اور اللہ کی طرف سے وعدو نہ دنیا میں بھوکے رہو گے نہ آخرت میں بھوکے رہو گے چاہیے یہ نسخہ کیا نبی کا یہ تحفہ چاہیے حضرت ارباز اتنے ساری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پانچ کاموں کو کر لے گا نہ دنیا میں بھوکا رہے گا نہ آخرت میں بھوکا رہے گا کریں گے آپ میرے آقا نے فرمایا دنیا کے ڈاکٹر کہتے ہیں کھانے سے پہلے ہاتھ دھو ورنہ جراثیم ہوں گے صابن سے ہاتھ دو یا ایسے ہی ہاتھ دو اپنا فائدہ اسے سنت سمجھ کر ہاتھ دھونا چاہیے کھانا کھاتے وقت کھانے کے دانے دسترخوان میں پڑ جائے اس کو اٹھا کر کھانے کھانے کھانے کے بعد پلیٹ کو صاف کریں کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا کھانے کے برتن کو صاف کرنا انگلیاں چاٹنا اور نیچے کے دانوں کو اٹھا کر کھانا یہ چار چیزیں ہو گئی پانچویں چیز کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا علماء فرماتے ہیں حضرت ارباز ابن نے ساری بار رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو یہ پانچ کام کریں گے اللہ اسے دنیا میں بھی بھوکا نہیں رکھے گا آخرت میں بھی بھوکا نہیں رکھے گا نبی کا دیا ہوا نسخہ ہے اپنے بچوں کو شروع سے عادی بناؤ ہاتھ دھوئے بغیر نہیں بیٹھنا دانے نہیں گرانا انگلیاں چاٹنا پلیٹ چاٹنا پھر کھانے کے بعد ہاتھ دھونا اتنا تو کرتے ہیں لیکن نبی کی سنت سمجھ کر کریں گے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہمیں کبھی کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نہیں دے گا اللہ تعالیٰ سے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 ہو جائے انشاءاللہ نماز کے بعد مسافہ ہوگا وجود سے فارغ ہو جائیں گے